کرم تاج دار مدینہ ہو کرم تاج دار مدینہ ہو کرم ہو کرم کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم تاج دارے مدینہ ہو کرم تاج دارے مدینہ میں بھی دیکھوں جی دیکھوں میں بھی دیکھوں دیار مدینہ ہو کرم تاج دارے مدینہ ہو کرم تاج دارے مدینہ عمر میری نیوں بیت جائے کب بلاوا مدینے سے آئے عمر میری نیوں بیت جائے کب بلاوا مدینے سے آئے کب وہ دن آئے کب وہ مہینہ کر تاجدار مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو تہ سے آ کے پھر رہے تہبا کے آرزو تو پا یہی مدین سے نصیب نصیب ہو شہر طیبہ ہی مسکن ہو میرا خاک طیبہ ہی مدفن ہو میرا شہر طیبہ ہی مسکن ہو میرا خاک طیبہ ہی مدفن ہو میرا جانو دل نثار مدینہ ہو کرم تاج دار مدینہ ہو کرم تاج دارے مدینہ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مساسی بھی ہو مہمان مدینے والے مساسی بھی ہو مہمان مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو مجھ کو تیرا خادم ہے پریشان مدینے والے یہ انہی کا کرم ہے عطا ہے پھول بن کر ہمیشہ رہا ہے یہ انہی کا کرم ہے عطا ہے پھول بن کر ہمیشہ رہا ہے میری نظروں میں خار مدینہ تاجدار مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو اشک آنکھوں سے جو بہ رہے ہیں داستان علم کہہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے جو بہ رہے ہیں داستان علم کہہ رہے ہیں اب دکھا دو مینار مدینہ تاجدار مدینہ ہو کرم تاجدار مدینہ شہر طیبہ کی نوری فضائیں طاہر کو بے خود بنائے شہر طیبہ کی نوری فضائیں طاہر کو بے خود بنائے اب نہ اترے رے مدینہ ہو کرم تاج دارے مدینہ ہو کرم تاز دار مدینہ ہو کرم تاج دار مدینہ ہو کرم تاج دار مدینہ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم